افسوسناک صورتحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے غلط اعتقادی غلط اعتقاد پر مبنی رسم بد جاری تھی اسی طرح دور حاضر میں بھی بہت سے غلط سلط اعتقادات توہمات اور ناجائز رسومات زور پکڑتی جا رہی ہیں جن کا تعلق بدشگنی سے بھی ہوتا ہے ان میں سے چند چیزوں کی نشاندہی کی کوشش کرتا ہوں نمبر ایک ماہ سفر کو منحوس جاننا نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں خصوصاً اس کی ابتدائی تیرہ تاریخیں جنہیں تیرہ تیزی کہا جاتا ہے بہت منحوس تصور کی جاتی ہیں وہم میں لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے نقصان کا خطرہ ہے سفر کرنے سے بچنا چاہیے ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے شادیاں نہ کریں بچیوں کی رخصتی نہ کریں گھر برباد ہونے کا امکان ہے ایسے لوگ بڑا ایسے لوگ بڑا کاروبار بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں اس گمان کے ساتھ کے آفات نازل ہو رہی ہیں اپنے گھر کے ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑ دے جھاڑتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں اور اگر اس گھرانے میں اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں تیرہ تیزی کے عنوان سے سفید چنے کی نیاز بھی دی جاتی ہے نیاز فاتح کرنا مستحب و باعث ثواب ہے اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو دی جا سکتی ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اگر تیرہ تیزی کی فاتح نہ دی اور سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یہ بنیاد یہ بے بنیاد خیالات ہیں عربوں میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا دور جہلیت یعنی اسلام سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے میں بھی ماہ سفر کے بارے میں لوگ اسی قسم کے وہمی خیالات رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں چنانچہ وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے عرب لوگ حرمت کی وجہ سے چار ماہ رجب ذوالقادہ ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدال اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار رہ زنی اور جنگ و جدال کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر مکان مکان خالی ہو گیا جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ورانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا اور ورانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا نہ اپنے اعمال کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا سفر کچھ نہیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر مظفر کے بارے میں وہمی خیرات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا لا سفر سفر کچھ نہیں محقق اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں حادثوں اور رافتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں یہ عقیدہ باطلہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے صدر الشریعہ بدر الریکہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام نے اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے اسی طرح زکادہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور ہر ماہ میں تین تیرہ تیئیس آٹھ اٹھارہ اٹھائیس تاریخ کو منحوس جانتے ہیں یہ بھی لغو یعنی بیکار بات ہے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا علامہ سید محمد امین بن اب عمر بن عبدالعزیز شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں علامہ حامد افندی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ آباد دن منحوس یا مبارک ہوتے ہیں جو سفر اور دیگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ سوال کرے کہ کیا با دن منحوس ہوتے ہیں اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اور اس کے فعل کو جہالت کہا جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے اور اس کی مذمت بیان کی جائے ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ ہے مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے جو اللہ عز و جل پر توقل کرتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کوئی وقت برکت والا اور عظمت و فضیلت والا تو ہو سکتا ہے جیسے ماہ رمضان ربی الاول جماعت المبارک وغیرہ مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا مرات المناجی میں ہے اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساتھ منحوس نہیں ہاں بعد دن بابرکت ہیں تفسیر روح البیان میں ہے سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں تمام اوقات اللہ زوجل جل کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں جس وقت میں بندہ مومن اللہ زوجل جل کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے اور جس وقت میں اللہ زوجل جل کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے جس طرح دوسرے مہینوں میں رب عز و جل نے فضل و کرم کی بارشیں فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہو سکتی ہیں اسے تو سفر مظفر کہا جاتا ہے یعنی کامیابی کا مہینہ یہ کیوں کر منحوس ہو سکتا ہے اب اگر کوئی شخص اس مہینے میں اکامی کا پابند رہا نیکیاں کرتا اور گناہوں سے بچتا رہا تو یہ مہینہ یقیناً اس کے لیے مبارک ہے اور اگر کسی بد کا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 صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفت محمد علی مفت محمد امجد علی اعظم رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں مائے سفر کا آخری مائے سفر کا آخر چہار شمبہ بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں سیر و تفریح سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے یہ سب باتیں بے اصل ہیں بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا وہ باتیں خلاف واقع ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کے اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ سب بے ثبوت ہیں سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات سفر المظفر دوسری ہجری میں حضرت سیدنا علی التضا شیر خدا اور خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ تزارا رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شادی خانہ آبادی ہوئی سفر مظفر سات ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید حضرت سیدنا عمر عمر عمر بن آس حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سفر مظفر آٹھ ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا مدائن جس میں کسرا کا محل تھا کہ فتح سفر مظفر سولہ ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی چھینک سے بدشگونی لینا بعض لوگ چھینک کو بدشگنی سمجھتے ہیں اگر کسی کام کے لیے جاتے وقت خود کو یا کسی اور کو چھینک آ گئی تو لوگ یہ بد یہ بد یہ بد پھیلے یہ بد پھا لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا یہ بہت بڑی جہالت اور بے عقلی کی بات بے عقلی کی دلیل ہے اعلیٰ حضرت مجدین ملت شاہ امام رضا خان نے فرمایا چینک اچھی چیز ہے اسے بدشگنی جاننا مشرقین ہند کا ناپاک عقیدہ ہے حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اب غور کرو کہ جب چھینک چھینک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہد عدل یعنی عادل گواہ کا لقب دیا تو پھر بھلا چھینک منحوس اور بادشگونی کا سامان کیسے بن سکتی ہے اسی لیے لوگوں کو اس عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے کہ چھینک منحوس اور باد کی چیز ہے خداوند کریم مسلمانوں کو اتباع سنت اور پابندی شریعت کی توفیق بخشے آمین یعنی جو کچھ بیان کیا جاتا ہو جس کا صدق و کذب یعنی سچا اور جھوٹا ہونا معلوم نہیں اور اس وقت کسی کو چھینک آئے تو وہ اس بات کے صدق یعنی سچا ہونے پر دلیل ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ دعا کے وقت چھینک آنا دلیل قبول ہے غرض چھینک محبوب چیز ہے مگر وہ کہ نماز میں آئے حدیث میں اسے شیطان کی طرف سے شمار فرمایا ہے شوال میں شادی نہ کرنا شریعت نے کسی مہینے یا موسم میں نکاح کرنے سے منع نہیں کیا لیکن کچھ نادان مخصوص مہینوں یا دنوں میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں ان سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں بنتے اور ان میں وہ الفت و محبت پیدا نہیں ہو پاتی جو خوشگوار گھریلو زندگی کے لیے ضروری ہے بعض لوگوں میں شعر مکرم کو بھی انہی مہینوں میں انہی مہینوں میں سے شمار کیا جاتا ہے اہل عرب شوال کے مہینے میں نکاح یا رخصتی منحوس منحوس جانتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے کا نکاح کامیاب نہیں ہوتا میاں بیوی کے دل نہیں ملتے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں شوال کے مہینے میں تعاون واقع ہوا جس میں بہت سی دلہنیں ہلاک ہو گئیں اس کے سبب لوگ شوال میں شادی کو منحوس سمجھنے لگے جب کہ شریعت مطالعہ نے اسے تصور کو غلط قرار دیا ہے ام المومن حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے نکاح بھی شوال میں کیا اور زفاف بھی تو آپ کی کون سی بیوی مجھ سے زیادہ محبوب تھی میرات المناجی میں ہے مقصد یہ ہے کہ میرا کہ میرا تو نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا اور رخصتی بھی اور میں تمام ازواج مطاہرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوبہ تھی اگر یہ نکاح اور رخصت اگر یہ نکاح اور رخصت مبارک نہ ہوتی تو میں اتنی مقبول کیوں ہوتی علماء فرماتے ہیں کہ ماشوال میں نکاح مستحب ہے مخصوص تاریخوں میں شادی نہ کرنے کے بارے میں سوال جواب میرے اقال حضرت امام علیہ سنت مجد دین ملت مولانا شاہ امام رضا خان سے سوال ہوا اکثر لوگ تین تیرہ یا تیئیس آٹھ اٹھارہ اور اٹھائیس وغیرہ تواریخ اور پنشمبا اور یکشمبا اور چہار شمبا یعنی جمرات اتوار اور بدھ وغیرہ ایام کشادی وغیرہ نہیں کرتے اعتقاد یہ ہے کہ سخت نقصان پہنچے گا ان کا کیا حکم ہے حضرت نے جواب دیا یہ سب باطل و بے اصل ہے ستاروں کے اچھے برے اثرات پر یقین رکھنا کیسا خود کو پڑھا لکھا سمجھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ستاروں کے اثرات کے اس قدر قائل ہوتی ہے کہ شادی اور کاروبار جیسے اہم فیصلے بھی ستاروں کی نقل و حرکت کے مطابق کرتے ہیں ایسے لوگ سے ستارہ شناسی کا دعویٰ کرنے والوں کا آسان شکار ہوتے ہیں جو ان کو بیوقوف بنا کر بڑی بڑی رقمیں بٹور بٹورتے رہتے ہیں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا ہوتا ہے ضروری ضروری چھان بین بھی ہو چکی ہوتی ہے لیکن ایک فریق یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم نے پتہ کروایا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا ستارہ آپس میں نہیں ملتا لہٰذا یہ شادی نہیں ہو سکتی میرے اکال حضرت امام علیہ سنت مجدین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے سوال کیا گیا کہ کواقب فلکی یعنی آسمان ستاروں کے اثرات ساد یعنی اچھے اور منحوس اثرات پر عقیدہ عقیدت یعنی بھروسہ رکھنا کیسا ہے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا مسلمان متعی یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز نحس یعنی منحوس نہیں اور کافروں کے لیے کچھ اساد یعنی اچھا نہیں اور مسلمان آسی یعنی نافرمانی کرنے والے مسلمان کے لیے اس کا اسلام سعد یعنی نیک بختی ہے طاعت یعنی عبادت بشرط قبول سعد یعنی نیک بختی ہے معاشیت یعنی گناہ گاری گناہ گاری بچائے خود نحس یعنی منحوس ہے اگر رحمت و شفت اگر رحمت شفات اس اس کی نحوست سے بچا لے بلکہ نحوست کو سعادت کر دے سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا بلکہ کبھی گناہ یوں سادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترساں طائب کوشاں رہتا ہے وہ دھل گیا اور بہت سی حسنات یعنی نیکیاں مل گئیں باقی کو باقی کو عاقب میں کوئی سعادت و نحوست نہیں اگر ان کو خود مؤثر یعنی اثر کرنے والا جان شرک ہے اور اور ان سے مدد مانگے تو حرام ہے ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے کچھ مومن رہے کچھ کافر ہو گئے حضرت سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر بارش کے بعد صبح کی نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب رخ انور کیا اور ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب و جل نے کیا فرمایا لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھے پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور جن لوگوں نے کہا ہم ہم پر فلاں فلاں ستارے کے صبح بارش ہوئی کافر بھی مومن بالقواقب یعنی وہ میرے منکر اور ستاروں کے ماننے والے ہوئے شارع بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اگر یہ اعتقاد ہو کہ ستارے ہی بارش برساتے ہیں تو یہ اعتقاد کفر ہے اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ بارش باعزن الہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے برستی ہے مختلف ستاروں کا طلوع غروب اس کی علامت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نئے چھتری کی نئے کی وجہ سے بارش ہوئی ممنوع ہے اور یہ کہنا کہ فلاں نچتر ستاروں کی منظر میں بارش ہوئی جائز ہے کافر بے مومن بالکواقب کی تشریح میں مفتی صاحب لکھتے ہیں یہاں کفر اور ایمان کے لغو ایمان مراد ہیں یعنی میرا منکر یعنی انکار کرنے والا اور نچھتر یعنی ستاروں کے منظروں کا ماننے والا ہے جس ستارے کو جہاں چاہے پہنچا دے ایک دن مولانا محمد حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد صاحب جو علم نجوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجھے دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے پاس آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا فرمائیے بارش کا کیا اندازہ ہے کب تک ہوگی انہوں نے ستاروں کے واضح سے ذائچہ بنایا اور بتایا اس مہینے میں پانی نہیں ہے آئندہ ماہ میں ہوگا یہ کہہ کر وہ ذائچہ اعلی حضرت کی طرف بڑھا دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے چاہے تو آج بارش ہو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی واضح کو نہیں دیکھتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سب دیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کے واضح بنانے والے اور اس کی قدر اور اس کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں پھر اس مشکل مسئلے کو اللہ حضرت نے آسان طریقے پر سمجھا دیا وہ اس طرح کے سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی اعلی حضرت نے ان سے پوچھا وقت کیا ہوا ہے بولے سوا گیارہ بجے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا بارہ بارہ بجنے میں کتنی دیر ہے شاہ صاحب بولے ٹھیک ٹھیک پونے گھنٹہ ٹھیک پونا گھنٹہ یعنی پینتالیس منٹ اعلیٰ حضرت اٹھے اور بڑی سوئی کو گھما دیا فوراً ٹان ٹانم فوراً ٹان ٹان بارہ بجنے لگے آبال حضرت نے فرمایا آپ نے تو کہا تھا ٹھیک پونا گھنٹہ ہے بارہ بجنے میں شاہ صاحب بولے آپ نے اس کی سوئی کھسکا دی اور ورنہ اپنی رفتار سے پونے گھنٹے ہی کے بعد بارہ بجتے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت قدر متعلق ہے کہ جس تارے کو جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے وہ چاہے تو ایک مہینہ کیا ایک ہفتہ کیا ایک دن کیا ابھی بارش ہونے لگے اتنا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ چاروں طرف سے کھنگور گہری کھٹا آ گئی اور پانی برسنے لگا نجومیوں کے ڈھکوسلے صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کمر در اقرب یعنی چاند جب برج اقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی سے منحوس بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے یعنی کٹوانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے یہ باتیں خلاف شرح اور نجومیوں کے ڈکوسلے ہیں نجوم کی اس قسم کی باتیں جن میں ستاروں کی تاثرات بتائی بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگی یہ بھی خلاف شرح ہے اس طرح نچھیتریوں نچھیتروں کا حساب کہ فلاں نیچتر یعنی ستاروں کی منزل سے بارش ہوگی یہ بھی غلط ہے حدیث میں اس پر سختی سے انکار فرمایا بد شگنی کی تردید دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پانچ سو نوے صفحات پر مشتمل کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی چار سو پچیس حکایات کے صفحہ نوے پر ہے امیر المومن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے غلام مزاحم کا بیان ہے مزاحم کا بیان ہے جب ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند دابران میں ہے میں نے ان سے یہ کہنا تو مناسب نہ سمجھا بلکہ یہ کہا ذرا چاند کی طرف نظر فرمائیں کتنا خوبصورت لگتا ہے آپ نے دیکھا تو چاند دبران میں تھا آپ نے دیکھا تو چاند دبران میں تھا فرمایا شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند دبران میں ہے مزاحم ہم چاند سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے ساتھ نکلتے ہیں اللہ عز و جل کے حکم و مشیت کے ساتھ نکلتے ہیں اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو آمین نجومی کو ہاتھ دکھانا بہت سے لوگ کاہنوں نجومیوں پروفیسروں اور رمل و جفر کے جھوٹے دعویداروں کے ہاں جا کر قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں فارن فالنا فالنا میں نکلواتے ہیں پھر اس کے مطابق آئندہ زندگی کا لاہ عمل بناتے ہیں اس طرز عمل میں نقصان ہی نقصان ہے چنانچہ امام علیہ سنت مولانا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کاہنوں اور جواتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقریر تقریر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو یعنی جو یہ بتائیں حق ہے تو کفر خالص ہے اسی کو حدیث میں فرمایا یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے ہونے والی شے کا انکار کیا اور اگر بطور اعتقاد و اعتقاد و تیقن یعنی یقین رکھنے کے نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے اس کو حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا اور اگر بطور حضل و استحضاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو ابس یعنی بیکار مکرو حماقت ہے ہاں اگر مقصد تاجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں تو حرج نہیں کاہنوں کی بعد باتیں درست ہونے کی وجہ حضرت سیتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول کرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہنوں یعنی ان کی باتیں قابل اعتماد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ جو خبر وہ دیتے ہیں بعد اوقات وہ سچ نکلتی ہیں ارشاد فرمایا وہ کلمہ جن سے وہ وہ کلمہ جن سے سنا ہوا ہوتا ہے جسے جسے جنی اچک لیتی ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتی ہے جس طرح ایک مرغی دوسرے مرغیوں کے کان میں آواز پہنچاتی ہے پھر کاہن اس کلمے میں سے پھر کاہن اس کلمہ میں سو سے زیادہ جھوٹھی باتیں ملا دیتے ہیں نجومی کے پاس جانے والوں کے جانے والوں کے لیے سبق کا حکایت علم نجوم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک روز میرے پاس دو میم بیوی آئے دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا میں نے دونوں کا ہاتھ دیکھا تو علم نجوم کے مطابق طلاق کی لکیر واضح اور یقینی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں جو مرضی آ کر گزریں آپ دونوں جو مرضی آ کر گزریں آپ دونوں میں طلاق نہیں ہو سکتی دو سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑی خوشی و خرم زندگی گزار رہے تھے پوچھا تو کہنے لگے جب آپ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کسی صورت نہیں ہو سکتی تو ہم نے سوچا کہ جب طلاق نہیں ہونی تو کیوں نہ مل جل کر زندگی گزارے گزاری جائے اس دن کے بعد اس دن کے بعد سے ہماری گھریلو زندگی خوشیوں سے بھر گئی سرجری کے ذریعے ہاتھوں کی لکیریں بدلنے والے نادان اس جدید دور میں بھی بہت سے لوگ ہاتھوں کی لکیروں پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں ایسا ہی ایک حیرت انگیز مظاہرہ جاپان میں دیکھنے میں آیا جہاں لوگوں کو ہاتھوں کی لکیروں پر اتنا یقین ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کی لکیروں کو بدلنے کے لیے ہتھیلیوں کی سرجری کرانا شروع کروا دی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ مرد تو اس سرجری کے ذریعے اپنے ہاتھوں پر لمبی دولت کی لائنیں بنواتے ہیں جبکہ خواتین کی خواہش شادی کی بڑی لکیر ہوتی ہے جنگ نیوز آن لائن ستارہ جولائی دو ہزار تیرہ گھر میں پپیتے کا درخت لگانے کو منحوس سمجھنا اعلی حضرت امام علیہ سنت مجد الدین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے کاٹھیا واڑ کے علاقے سے کچھ اس طرح کا سوال ہوا کہ یہاں عام طور پر تمام شہر متفق ہیں کہ درخت پپیتا جس کو آرنڈ خورپازا کہتے ہیں مکانہ مکان مسکونہ یعنی رہائشی مکان میں لگانا منحوس ہے اور منع ہے چونکہ یہاں یہ بکثرت اور نہایت لذیذ ہے لہذا التماس ہے کہ اس بارے میں احکام شرع سے خبردار کیجیے امام سنت امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں شرع نے نہ اسے شرع نے نہ اسے منحوس ٹھہرایا نہ مبارک ہاں جسے عام لوگ نہ سمجھ رہے ہیں اس سے بچنا مناسب ہے کہ اگر حسب تقدیر اسے کوئی آفت آفت پہنچے ان کا باطل عقیدہ اور مستحکم ہوگا کہ یہ دیکھو یہ کام کیا تھا اس کا نتیجہ اس کا یہ نتیجہ ہوا اور ممکن کہ شیطان اس کے دل میں اور ممکن کہ شیطان اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے لڑکیوں کی مسلسل پیدائش کو منحوس سمجھنا بیٹا پیدا ہو یا بیٹی انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ بیٹا اللہ عز و جل کی نعمت اور بیٹی رحمت ہے اور دونوں ہی ماں باپ کے پیار اور شفقت کے مستحق ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ عزیز و اقاربہ کی طرف سے جس خوشی کا اظہار لڑکے کی ولادت پر ہوتا ہے محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں مبارک سلامت کا شور مچ جاتا ہے لڑکی کی ولادت پر اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوتا اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوتا دنیاوی طور پر لڑکیوں سے والدین اور خاندان کو بظاہر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کی شادی کے کثیر اخراجات کا بار باپ کے کندھوں پر آنا پڑتا ہے شاید اسی لیے بعد نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک چڑھاتے یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور بچی کی امی کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں بلکہ اوپر تلے بیٹیاں ہونے کی صورت میں اس دھمکی کو عملی تعبیر بھی دے دی جاتی ہے اس پر یہ ظلم بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو ہی منحوس قرار دے دیا جاتا ہے اس وہم کی بھی شرح کوئی حیثیت نہیں اعلیٰ حضرت امام سنت مجد الدین ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے کہ زید کے تیسری لڑکی ہوئی اس دن سے زید نہایت پریشان ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تیسری لڑکی اچھی نہیں ہوتی تیسرا لڑکا نصیب وار اور اچھا ہوتا ہے زید نے ایک صاحب سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا یہ سب باتیں اہل حنود اور عورتوں کی بنائی ہوئی ہیں اگر تم کو وہم ہو صداقت کر دو ایک گائیں یا سات بکریاں قربانی کر دو اور تو شاہ شاہنہ شاہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دو حق تعالیٰ بتصدق سرکار غوث سے غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح کے بلا اور نحوث سے محفوظ رکھے گا امام علیہ سنت اور حضرت امام علیہ سنت نے جواب دیا یہ محض باطل اور زنانے اور اوہام اور ہندوانہ خیالات شیطانیہ ہیں ان کی پیروی حرام ہے تصدق اور توشہ سرکار سرکار عبد قرار رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھی چیز ہے مگر اس نیت سے کہ اس کی نحوست دفع ہو جائے ہو جائز نہیں کہ اس میں اس کی نحوست مان لینا ہوا ہوا اور یہ شیطان کا ڈالا ہوا وہ تسلیم کر لینا ہوا اعلیٰ حضرت کچھ سطور کے بعد لکھتے ہیں یہ تو شاہ کہ انہوں نے بتایا ہے نہایت مفید چیز ہے اور حاجتیں برلانے یعنی پورے کرنے کے لیے مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے تجربہ شدہ ہے بیٹیوں کی پرورش کے فضائل بیٹیوں کے پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ درج ذیل فرامین مصطفیٰ کو بار بار پڑھیں جن میں بیٹی کی پرورش پر مختلف بشارتوں سے نوازا گیا ہے چنانچہ حضور پاک صاحب للاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدت مدد خدا عز و جل اس کے شمل حال رہے گی دو بیٹیوں کو برا مت کہو میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ازا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ عزوجل اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال رکھے ان کو اچھی رہائش دے ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے عرض کی گئی اور دو ہوں تو فرمایا اور دو ہوں تب بھی عرض کی گئی اگر ایک ہو تو فرمایا اگر ایک ہو تو بھی جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی مدری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں پر شفقت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اپنے والد بزرگوار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جاتے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اسے بوسہ دیتے پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے اسی طرح جب آپ حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی پھر اس کو چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی حضرت سیتنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں جو اعلان نبوت سے دس سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں جنگ بدر کے بعد حضور پرنوشاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے مدینہ بلا لیا جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے باہر نکلی تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا ایک ظالم نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا جس کی وجہ سے ان کا حمل ساکت ہو گیا نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا چنانچہ آپ نے چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں رشاد فرمایا یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی اتنی بڑی مصیبت اٹھائی جب آٹھ ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ زیورات بطور تحفہ بھیجے جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھڑی یا انگشت مبارک سے مس کیا یعنی چھوا اور اپنی نواسی امامہ کو بلایا جو شہزادی جو شہزادی رسول حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی اور فرمایا اے چھوٹی بچی اسے تم پہن لو حضرت سیدنا ابو قطاطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے پھر آپ نماز پڑھانے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے مکان میں نئے بچے کی ولادت کو منحوس جاننا بعد لوگ رہنے کے بعد لوگ رہنے کے پرانے مکان میں نئے بچے کی ولادت کو منحوس جانتے ہیں اسی طرح ایک اسی طرح کا ایک سوال فارسی زبان میں والا حضرت امام علیہ سنت ہے کی خدمت میں کیا گیا کہ علماء دین علماء دین اور مفتیان شرح مدین اس رسم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بنگال میں یہ رواج ہے کہ نو مولود کی ولادت کے لیے اس کی ولادت سے قبل الگ کمرہ تعمیر کیا جاتا ہے اور پہلے سے تعمیر شدہ مکان جہاں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں اس میں نئے بچے کی ولادت منحوس خیال کی جاتی ہے کیا ان کا یہ اقدام جائز ہے یا نہیں اور حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسا ہوتا تھا یا نہیں امام علیہ سنت علی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا یہ کبھی یعنی بری رسم اس پاک زمانے میں بالکل نہ تھی بلکہ اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک بلکہ اب تک عام اسلامی ممالک میں اس کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا یہ ہندوانہ اور مشرکانہ رسوم کے مشابہ بلکہ ان سے بھی بدتر ہے کیونکہ ہندو بھی ایسا نہیں کرتے اگر یہ عمل بدفعلی اور گمراہی کے خیال سے نہ ہو تب بھی موجہ اصراف معیوب ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے جا نہ خرچو بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں سورہ نام یہ اقدام متعدد وجوہ کی بنا پر فائد ہے اور بلائی سے خالی ہے تبذیر کے زمرے میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اس وہم کی بنیاد شیطانی ہے مزید یہ کہ اس میں بدفالی و بدشگونی والی گمراہی بھی شامل ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بری فال نکالنا اور اس پر کار بند ہونا مشرقین کا طریقہ اور دستور ہے گرہن سے جڑے ہوئے توہمات سورج و چاند گرہن کے بارے میں لوگ افراد و تفرید کا شکار نظر آتے ہیں کہیں تو سورج گرہن کا مخصوص شیشوں کے ذریعے نظارہ کرنے کے لیے پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں اور کہیں گرہن کے بارے میں مختلف تصورات و تہمات پائے جاتے ہیں مثلا گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں ایک ویب سائٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق جب بے چاند کو گرہ لگتا تو قدیم چین کے لوگ اکٹھے مل کے پوری قوت سے شور مچاتے ان کا قیدہ تھا کہ چاند کو ایک بہت بڑا ازدہ کھا رہا ہے ہمارا یہ شور چاند کو بچانے کی کامیاب کوشش ہے چاند گرہن اپنے وقت پر ختم ہو جاتا لیکن یہ لوگ اپنی کامیابی سمجھ کر اس کا جشن مناتے اور اگلی دفعہ پہلے سے زیادہ شور مچایا کرتے گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے اور سبزی وغیرہ نہ کاٹنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے کسی پیدائشی نقص کے بغیر پیدا ہوں گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے کے جسم پر غلط اثر پڑ سکتا ہے ایک مغربی ملک میں رہنے والی دنیاوی تعلیم یافتہ خاتون سورج گرہن سے چاند روز پہلے سخت پریشان تھی کیونکہ اس کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور اس سے محض چند روز اور اس سے محض چاند روز پہلے سورج گرہن کے بچے پر ممکنہ اثرات کا خوف اسے تشویش میں مبتلا کیے ہوئے تھا اس نے اپنے ڈاکٹر کو محض یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ آیا بچے کو گرہن کے مدر اثرات سے بچانے کے لیے اس کی قبل وقت ولادت ممکن ہے ڈاکٹر نے اسے دراستہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور گرہن کے کی حقیقت تو ہمات سے زیادہ نہیں ہے لوگوں کا ایک غلط خیال یہ بھی ہے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو حملہ گائیں بھینس بکری اور دیگر جانوروں کے گلے سے رسی یا زنجیر کھول دینی چاہیے تاکہ ان پر برا اثر نہ پڑے بعد لوگوں میں گرہن کے وقت ضعیف اعتقاد افراد خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں تاکہ بقول ان کے کہ وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دہ لہروں سے بچ سکیں بعد معاشروں میں جس دن گرہ لگتا ہے اکثر لوگ کھانا پکانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گرہن کے وقت خطرناک جراثیم پیدا ہوتے ہیں کئی مشرق کئی مشرق ملکوں میں علم نجوم کے ماہرین سر گرہن سے منسلک پیشن گوئیاں کرتے ہیں جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کی جاتی ہے مثلا چوری اغوا قتل و غارت خودکشیاں خودکشیاں اور تشدد کے واقعات بالخصوص خواتین کے مواد میں اضافہ لا قانونیت اور بے نصافی کے واقعات کثرت سے ہونے کی پیشن گوئی کی جاتی ہے الغرض مشرق مغرب ترقی و پذیر اور ترقی یافتہ دنیا میں ہر جگہ سورج و چاند گرہن کے انسان پر مدر اثرات کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا عرب معاشرے میں بھی سورج و چاند گرہن کے متعلق عام خیال تھا کہ یہ کسی بڑے واقع مثلا کسی کی وفات یا پیدائش پر وقوع پذیر ہوتا ہے جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابری تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تہمات کو ختم کیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال کر گئے اس دن سورج میں گہن لگا بعد لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے غم میں واقعہ ہوا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گہن کے سورج گہن کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے رشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ عزوجل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا بس جب تم اسے دیکھو تو اللہ عزوجل کو پکارو اس کی بڑائی بیان کرو نماز پڑھو اور صدقہ دو مدنی پھول سورج گہن کی نماز سنت مقدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب سورج گہن کی نماز سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمع تمام شرائط جمع اس کے لیے شرط ہے وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعے کی کر سکتا ہے وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھے گھر میں یا مسجد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب سورج یا چاند کو گہن لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محفوظ ہونے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی بنائی بھی جا سکتی ہے اور تہمات کا شکار ہونے کے بجائے بارگاہ الہی میں حاضری دیں اور گڑا اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اس یوم قیامت کو اس یوم قیامت کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور ستارے توڑ دیے جائیں گے اور پہاڑ لپیٹ دیے جائیں گے عورت گھر اور گھوڑے کو منحوس جاننا بعد لوگ عورت گھر اور گھوڑے کو منحوس سمجھتے ہیں اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نحوست عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں ہے اگر اس حدیث پاک کی تشریح پڑھیں اور سمجھ لی جائے تو امید ہے کہ ایسے لوگ اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے چنانچہ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اس حدیث کے بہت معنی کیے گئے ایک یہ کہ اگر کسی چیز سے نحوست ہوتی تو ان تین میں ہوتی ان تین میں ہوتی دوسرے یہ کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ اولاد نہ جنے اور خاوند کی نا فرمان ہو مکان کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو وہاں اذان کی آواز نہ آئے اور اس کے پڑوسی خراب ہوں گھوڑے کے نحوست یہ ہے کہ مالک کو سواری نہ دے سرکش ہو بہرحال یہاں یوم یہاں یوم سے مراد بدفال یعنی بدشگنی نہیں کہ اس کی وجہ سے رزق گھٹ جائے یا آدمی مر جائے کہ اسلام میں بدفالی ممنوع ہے لہذا یہ حدیث لا تیارات کی حدیث کے خلاف نہیں خیال رہے کہ بعد بندے اور بعد چیزیں مبارک تو ہوتی ہیں کہ ان سے گھر میں مال میں عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ اور اس نے مجھے مبارک کیا مگر کوئی چیز اس کے مقابل یا اس کے مقابل معنی میں منحوس نہیں ہاں کافر کفر زمانہ عذاب منحوس ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی فتویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں جب ام المومنین حضرت جب ام المومنین کو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت گھر اور گھوڑے میں نحست ہے تو آپ بہت زیادہ غضبناک ہوئی اور فرمایا اس خدا بزرگ و برتر کی قسم اس خدا اس خدا بزرگ و برتر کی قسم جس نے محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر مقدس قرآن نازل فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں ارشاد فرمایا بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت والے ان چیزوں سے نحوست اور بدشگنی لیتے تھے فتویٰ رضویہ کا ایک سوال جواب اعلی حضرت امامی علیہ سنت سے سوال کیا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ یہ جو مشہور ہے کہ گھر اور گھوڑا اور عورت منحوس ہوتے ہیں اس کی کیا اصل ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ سب محض و مردود خیالات ہندوؤں کے ہیں شریعت مطالعہ میں ان کی کوئی اصل نہیں شرن کو گھر کی نحوست یہ ہے کہ تانگ ہو ہم سائے برے ہوں گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ شریر ہو بد لگام بدر بد ہو عورت کی نحو سے یہ کہ بد زبان ہو بد رویہ ہو باقی وہ خیال کہ عورت کے پہرے سے یہ ہوا فلاں کے پہرے سے یہ یہ سب باطل اور کافروں کے خیال ہیں واللہ تعالی عالم نہ جانے کس منحوس کی شکل دیکھی تھی بد شگنی کی عادتیں بد میں مبتلا شخص کو جب کسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے آج صبح سویرے نہ جانے کس منحوس کی شکل دیکھی تھی حالانکہ ایسا حالانکہ انسان صبح سویرے بستر پر آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھتا ہے تو کیا گھر کا کوئی آدمی اس قدر منحوس ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھ لینے سے سارا دن نوست میں گزرتا ہے کسی کو منحوس کہنے پر بعد اوقات شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ایک سبق آموز حکایت سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے چنانچہ ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی گھر سے جنگل کی جانب چلے جا رہے تھے صبح کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دے رہی تھیں جنہیں سنتے ہی اکثر راہ گیر راستے سے ہٹ جاتے تھے کیونکہ بادشاہ سلامت شکار پر جاتے ہوئے کسی کا راستے میں آنا پسند نہیں کرتے تھے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی سواری بڑے تو تمرا یعنی شان و شوکت سے شہر سے گزر رہی تھی جو ہی بادشاہ شہر کی فصیل چار دیواری کے قریب پہنچا اس کی نگاہ سامنے آتے ہوئے ایک آنکھ والے شخص پر پڑی جو راستے سے ہٹنے کے بجائے بڑی بے نیازی سے چلا آ رہا تھا اسے سامنا اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر بادشاہ غصے سے چیخا اف یہ تو انتہائی بدشگنی ہے کیا اس بدبخت کا کیا اس بدبخت کانے یعنی ایک آنکھ والے شخص کو علم نہیں تھا کہ جب بادشاہ کی سواری گزر رہی ہو گزر رہی ہو تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اس منحوس یک چشم نے تو ہمارا راستہ کاٹ کر انتہائی نحوست کا ثبوت دیا ہے بادشاہ سپاہیوں کی جانب مڑا اور غصے سے چیخا ہم حکم دیتے ہیں کہ اس ایک آنکھ والے شخص کو ان ستونوں سے باندھ دیا جائے اور ہمارے لوٹنے تک یہ شخص یہیں بندہ رہے گا ہم واپسی پر اس کی سزا تجویز کریں گے سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو ستونوں سے باندھ دیا گیا بادشاہ اور اس کے ساتھ ہی گرد اٹھاتے جنگل کی جانب روانہ ہو گیا بادشاہ کے خدشات کے برعکس اس روز بادشاہ کا شکار بڑا کامیاب رہا بادشاہ نے اپنی پسند کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کیا بادشاہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کا ایک نشانہ بھی نہیں چوکا بلکہ جس جانور پر نگاہ رکھی اسے حاصل کر لیا وزیر نے جانوروں اور پرندوں کو گنتے ہوئے کہا واہ آج تو آپ کا شکار بہت خوب رہا کیا نگاہ تھی اور کیا نشانہ اسی طرح تمام ساتھی بھی بادشاہ کی تعریف میں مصروف تھے جب شام ڈھلے بادشاہ شہر کے قریب پہنچا تو اس شخص کو رسیوں میں جگڑا ہوا پایا بادشاہ کے سواری کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھرا چھگڑا بھی چلا آ رہا تھا جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھ تھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے بھرا ہوا چھکڑا دیکھ کر وہ شخص زوردار آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہوا کہیے بادشاہ سلامت ہم دونوں میں سے کون منحوس ہے میں یا آپ یہ سنتے ہی بادشاہ کے سپاہی اس شخص کے سر پر تلوار تان کر کھڑے ہو گیا لیکن بادشاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا وہ شخص بلا خوف پھر مخاطب ہوا کہیے بادشاہ سلامت ہم میں سے کون منحوس ہے میں یا آپ میں نے آپ کو دیکھا تو میں رسیوں میں بند کر چلچلاتی دھوپ میں دن بھر جلتا رہا جبکہ مجھے دیکھنے پر آپ کو آج خوب شکار ہاتھ آیا یہ سن کر بادشاہ نادم ہوا اور اس شخص کو فوراً آزاد کر دیا اور بہت سے انعام و اکرام سے بھی نوازا